عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت ہے کہا میں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حزب یعنی قرآن کا ایک بٹا سات حصہ جو عموماً ایک رات میں تحجد کے دوران میں پڑھا جاتا تھا یا اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا اور اس نے اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا जैसे उसने रात ही को उसे पढ़ा सही मुस्लिम हदीस नंबर एक हजार सात सौ पैंतालीस